نوجوانہ نے وطن پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں آئیے ایک عزم ایک جذبہ ایک آواز بن کر ملی یوتھ ونگ کے ساتھ نوجوانوں اٹھو نوجوانوں اٹھو ملک و ملت کے اے اٹھو اٹھو نوجوانوں اٹھو ملک و ملت کے اے پاس اٹھو نوجوانوں اٹھو نوجوانوں اٹھو ملک و ملت کے اے پاس عہد اسلاف ہے ایک اثاثہ تیرا عزم نو کے ہو تم ترجمانو اٹھو عہد اسلاف ہے ایک اساسا تیرا ازمین کے ہو تم ترجمانو اٹھو نوجوانوں اٹھو نوجوانوں اٹھو ملک و ملت کے پاس پاسوانو اٹھو تیری قربانیاں سب ہمیں یاد ہے رب کا احسان ہم آج آزاد ہے تیری قربانیاں سب ہمیں یاد ہے رب کا احسان ہم آج آزاد ہیں تیری کاوش سے ہم کو وطن یہ ملا تیرے دم سے نگر اپنے آباد ہے پھر اسی عزم سے اے جوانوں اٹھو نوجوانوں اٹھو نوجوانوں اٹھو نوجوانوں اٹھو نوجوانوں اٹھو ملک و ملت کے اے پاسبانوں اٹھو تیرا ہر ایک عمل تیری ہر ایک دعا اس وطن کے لیے صدقہ جاریہ تیرا ہر ایک عمل تیری ہر ابا اس وطن کے لیے صدقہ جاریا خود کو کم تسم سمجھو میرے تو ستو تیرا ایمان ہے ایک تیرا نظریہ اے سفیر فلک خاک دانو اٹھو نوجوانوں اٹھو نوجوانوں اٹھو نوجوانوں اٹھو نوجوان اٹھو ملک و ملت کے ملکوں پاسوانو اٹھو اب نہیں رک سکے گا ہمارا مشن ہوگا ناکام اب ہر دوے چمن اب نہیں رک سکے گا ہمارا مشن جس نے زخمی کیا ہے ہر ایک گل بدن خود وہ سیاد ہے آج بے جانو تن گلشن دین کے باغبانوں اٹھو نوجوانوں اٹھو نوجوانوں اٹھو نوجوانوں اٹھو نوجوانوں اٹھو ملک و ملت کے اے پاس بانو اٹھو تیرے ہاتھوں میں امت کی تقدیر ہے میرے ہر خواب کی تو ہی تعبیر ہے تیرے ہاتھوں میں امت کی تقدیر ہے میرے ہر خواب کی تو ہی تعبیر ہے تیری آنکھوں میں عزم و وفا کی کرن میرے اقبال و قائد کی تصویر ہے عہد رفتا کی ہے داستانوں اٹھو نوجوانوں اٹھو نوجوانوں اٹھو نوجوانوں اٹھو نوجوانوں اٹھو ملک و ملت کے اے پاسبانوں اٹھو عہد اسلاف ہے ایک اساسا تیرا ازمنو کے ہو ہاں تم ترجمانو اٹھو یہ پیشکش تھی ملی یوتھ ونگ کی ملی مسلم لیگ پاکستان ملک ملت کے اے پاسبانوں